حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک محل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے فرشتے نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں ان کی غیرت کا خیال کر کے واپس چلا آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مجلس میں موجود تھے اس پر رو دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ستائیس